سلمہ بن کوہل نے کہا مجھے زید بن وحب جوہنی نے حدیث سنائی کہ وہ اس لشکر میں شامل تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور خوارج کی طرف روانہ ہوا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت سے کچھ لوگ نکلیں گے وہ اس طرح قرآن پڑھیں گے کہ تمہاری قیرات ان کی قیرات کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی اور نہ تمہاری نمازوں کی ان کی نمازوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہوگی اور نہ ہی تمہارے روزوں کی ان کے روزوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہوگی وہ قرآن پڑھیں گے اور خیال کریں گے وہ ان کے حق میں ہے حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا ان کی نماز ان کی ہنسلیوں سے آگے نہیں بڑھے گی وہ اس طرح تیز رفتاری کے ساتھ اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر بہت تیزی سے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے اگر وہ لشکر جو ان کو جا لے گا جان لے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے تو وہ عمل سے بے نیاز ہو کر صرف اسی پر عمل یعنی بھروسہ کر لیں گے اس گروہ کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی ہوگا جس کا آزود یعنی بازو کندھے سے لے کر کوہنی تک کا حصہ ہوگا کلائی نہیں ہوگی اس کے بازو کے سرے اس کے بازو کے سرے پر پستان کی نوک کی طرح کا نشان ہوگا جس پر سفید بال ہوں گے تو لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام کی طرف جا رہے ہوں اور ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارے بعد تمہارے بچوں اور اموال پر آ پڑیں گے اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا حرمت والا خون بہایا ہے اور لوگوں کے مویشیوں پر غارت گری کی ہے اللہ کا نام لے کر ان کی طرف چلو سلمہ بن کوہیل نے کہا مجھے زید بن وہب نے ایک ایک منزل میں اتارا ہر منزل کے بارے میں تفصیل سے بتایا حتیٰ کہ بتایا ہم ایک پل پر سے گزرے پھر جب ہمارا آمنا سامنا ہوا تو اس روز خوارج کا سپہ سالار عبداللہ بن وحب راہ سے بھی تھا اس نے ان سے کہا اپنے نیزے پھینک دو اور اپنی تلواریں نیاموں سے نکال لو کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے صلح کے لیے اللہ کا نام پکاریں گے جس طرح انہوں نے حرورہ کے دن تمہارے سامنے پکارا تھا تو انہوں نے لوٹ کر تو انہوں نے لوٹ کر اپنے نیزے دور پھینک دیے اور تلواریں سونت لیں تو لوگ انہی نیزوں کے ساتھ ان پر پل پڑے اور وہ ایک دوسرے پر قتل ہوئے یعنی ایک کے بعد دوسرا آتا اور قتل ہو کر پہلو پر گرتا اور اس روز علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے والے لوگوں میں سے دو کے سوا کوئی اور قتل نہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان میں ادھورے ہاتھ والے کو تلاش کرو لوگوں نے بہت ڈھونڈا لیکن اس کو نہ پا سکے اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اٹھے اور ان لوگوں کے پاس آئے جو قتل ہو کر ایک دوسرے پر گرے ہوئے تھے آپ نے فرمایا ان کو ہٹاؤ تو انہوں نے اسے لاشوں کے نیچے زمین سے لگا ہوا پایا آپ نے اللہ اکبر کہا پھر کہا اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہم تک پہنچا دیا زید بن وہب نے کہا ابیتا سلمانی کھڑے ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا اے امیر المومنین اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ نے واقعی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو انہوں نے کہا ہاں اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حتیٰ کہ اس نے آپ سے تین دفعہ قسم لی اور آپ اس کے سامنے حلف اٹھاتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو سڑسٹھ